تو وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے آپ کو کہلانا ہم حنفی ہیں ہاں؟ ہم کیا ہیں حنفی ہیں اس لیے غیر مقلدین کی بڑی تردید کی جاتی ہے نا کہ وہ امام و حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں اور امام و حنیفہ کی بات ماننا ایک بھی نہ امام ابو حنیفہ کی بات ماننا نہیں تعوبہ بحال حال رکھنا ہے کہ ہم حنفی ہیں جس طرح کچھ دن پہلے یہ زور دیتے تھے کسی کو اگر بدنام کرنا ہوتا تھا نا تو کہتے یہ دیو بندی نہیں ہے لوگ خود بخود سے دور ہو جائیں اب وہ دباؤ جو ہے وہ اب کم ہو گیا ہے اب یوں نہیں کہتے کہ فلاں دیو بندی نہیں ہے کیوں اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے نا کہ دیو بند اور بریلی یہ ایک دونوں مدرسے ہیں یہ کوئی دین مذہب کی بات نہیں ہے پہلے یہ پریشر ڈالا کرتے تھے ابتدا میں جب ہمارے بعض بزرگوں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا نا شروع کیا تھا یہ حیات النبی والا تو عام انہوں نے اشتہار شاہ کیے تھے کہ یہ دیو بندی نہیں ہے یہ دیو بندی نہیں ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ دیو بند کا نام یہ ایک رسول کی پوزیشن تک ہے کہ دنیا کو پتہ چل گیا نا کہ یہ دیو بندی نہیں ہے تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں اب وہ حال نہیں کیونکہ اب تو وہ دیو بند کا لفظ بھی عام جو کہ بدنام ہو چکا ہے گورنمنٹ کی نظروں میں بھی عوام کی نظروں میں بھی اس کے بعد پھر یہ شوشا چھوڑا کسی کو بدنام کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ حنفی نہیں ہے یہ کون ہے غیر مقلد ہے اب یہ دباؤ بھی گٹ گیا ہے کیوں اس لیے کہ غیر مقلدین جو ہے وہ ان پہ چھا چکے ہیں اب دباؤ یہ ہے کہ یہ کون ہے یہ معتزلے ہیں ان کا الگ تھلگ مسئلہ ہے جمہور علماء کے خلاف ہے اب یہ دباؤ مگر یہ دباؤ بھی ختم ہو جائے گا اصل بات یہ ہے کہ دباؤ ڈالنے سے بات نہیں بنتی جس چیز کے سر پر آدمی دباؤ ڈالے تو اس پہ عمل کرنے والا بھی ثابت ہو اب اگر کوئی کہے کہ میاں فلاں حنفی نہیں ہے یہی کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں بریلی مگر امام و حنیفہ کی بات ایک بھی نہیں ماننے کے لیے تیار دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم سنی اور حنفی ہیں سنی حنفی ہیں اور دوسروں کو کیا کہتے ہیں یہ وہابی اور متضلا ہیں دعویٰ تو ہے ان کا حنفیت والا حالانکہ امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ شخص اتنا بھی کہہ دے نا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ نبی علیہ السلام بشر تھے یا جن تھے مانتا ہوں کہ نبی تھے مگر یہ کہہ دے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ جنات میں سے تھے یا فرشتوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے امام صاحب کہتے ہیں کٹر کافر ہے کٹر کافر ہے جب تک یہ نہ کہے کہ میں جانتا ہوں کہ نبی پاک بشر تھے اگر کہ مجھے پتہ نہیں ویسے مانتے بھی رہے تب بھی وہ قطر کا سر اب وہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ یہ حنفی ہیں جی ہم سنی ہیں حنفی ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا آپ نے ہدایہ پڑھا ہے کسی نے تو پڑھا ہوگا چلو ایمان بالغیب لے آؤ ہدایہ میں ہے امام صاحب کا مذہب لکھا ہوا امام ابو علیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ مرتد کو مہلت دیے بغیر قتل کرنا چاہیے یا تین دن کی مہلت دینا چاہیے تو امام صاحب نے فرمایا کہ ضروری نہیں بلا مہلت قتل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے مستحب بھی نہیں ہے بعض علما کہتے تھے نا کہ مستحب ہے کہ اس کو تین دن کے لیے کیا دو مہلت دو امام صاحب کہتے ہیں نہیں سوال کی جاتا ہے کیوں نہیں وہ کہتے ہیں قرآن نے مہلت نہیں دی مرتد کو قرآن نے مہلت قرآن کہتا ہے اس کو مہلت نہ دو بغیر مہلت کے اس مرتد کا حکم قرآن نے ذکر کیا ہے لہذا چونکہ قرآن نے مہلت نہیں دی میں بھی مہلت نہیں دیتا وہ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نے مہلت نہیں دی آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھیں امام صاحب کہتے ہیں اللہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ قرآن نے مہلت نہیں دی کیا فخت المشرقین ہے مشرقی نہ سوال ہو رہا ہے مرتب کا جواب میں آیت کیا پڑھتے ہیں فخت المشرقین مشرقی امام صاحب کہتے ہیں مشرق اور مرتد ایک چیز ہے مشرق اور مرتد ایک چیز ہے ہدایہ اٹھا کے دیکھو ساتھ لکھا ہوا مگر یہ اپنے آپ کو اشاعت و سنت کو کہلا کے کہتے ہیں حنفی ہے تو حنفی کس طرح ہو جب تم امام صاحب کی بات مانتے نہیں حنفی کس طرح کہلا سکتے امام ابو حنیفہ تو کہتا ہے کہ مشرق اور مرتد ایک چیز ہے اس لیے سوال ہوتا ہے مرتب کا جواب دیتے ہیں فقت مشرقین ہے سوجہ تم ہو اب امام صاحب کے قول اور اجتہاد کے مقابلے میں جو شخص اب اپنے قیاس کرتا ہے وہ کافر نہیں بنے گا دوسروں کو کس طرح کہہ سکتا ہے جبکہ وہ خود کافر ہے اللہ اللہ دعوے سے کام نہیں بنتا یہی دعویٰ یہود و نصارہ کا تھا ہم ابراہیمی ہیں ہم ابراہیمی ہیں الو کے چرخے اگر تم ابراہیمی ہو مسلم بزرگ ہے تو اس کی بات مانتے کیوں نہیں نہ ان کا کردار مانتے ہو نہ ان کے اقوال مانتے ہو نہ ان کے اعمال مانتے ہو تل کا امت ان کا خلط لہا اب خالی خولی زجر ان پہ تخویف یہودیوں کے نظریے غلط نظریے کا رد جو لکھے یہودیوں کے تل کا امت ان سے یہودیوں کے غلط نظریے کا رد بھائی وہ بزرگ تھے تو اپنے کردار کی وجہ سے بزرگ تھے اپنے اعمال اور اقوال اپنی ملت کی وجہ سے بزرگ تھے تم کس وجہ سے تل کا امتن یہ ساری اولاد جو ابراہیم کی گزری ہے تل کا یہ ساری اولاد جس کا ذکر ہوا ہے یعقوب علیہ السلام ہوگا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ سارے کے سارے جو گزرے ہیں یہ ایک جماعت تھی جو پہلے گزر چکی ہے ان کو اپنے کیے کا پھل ملے گا والا کا سب تم اور تمہیں تمہارے کیے کا پھل ملے گا تم یہ ناز کس طرح کر سکتے ہو کہ جی واقعی ہمارے وہ بزرگ تھے ہمارے بزرگ تھے یہی اعلان کرنا تمہارا جہنم کا ایندھن بنے گا جب کہ تم خالی خولی دعویٰ کر رہے ولا تس اما کانو یا ملو تم سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی کہ تمہارے بزرگ کیا کام کرتے تھے اسی طرح بزرگوں سے بھی یہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تمہاری اولاد کیا کام کرتے تھے ہر کسی کو اپنا کیا ہوا کام آئے گا وکالو کو شکوا نیچے لکھو پھر شکوا ہے کالو کونو او کو کہنے لگے ہو جاؤ یہودی بن جاؤ نسرانی کہتے ہیں نہیں نسرا نہیں بن جاؤ نہ مراد پلیتوں کے پلیت انہوں نے گرے ہی ذہن پھر بھی نہیں چھوڑا پھر بھی وہی ناموں پہ کٹ مرتے ہیں کوئی کہتا ہے یہودی ہو جا کوئی کہتا ہے نسرانی ہو جا کل بل ملت ابراہیم حنیفہ جواب شکوا ہم بالکل یہودیت نسرانیت پہ لانت کرتے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ بل ملت ابراہیم حنیفہ ہم تو ابراہیم حنیف کی ملت پہ امر کریں گے وما کان من المشرقین وہ مشرقین میں سے بھی نہیں تھا نہ تمہارے طرح یہودی اور عیسائی تھا وما کان من المشرقین مشرقوں میں سے بھی نہیں تھا کولو منا مسلمانوں تم تو ڈٹ جاؤ نہ اپنے مذہب پہ تم صاف کہہ دو کہ بھائی ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں ہماری طرف جو اتارا گیا اس کو بھی مانتے ہیں جو اتارا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اسبات اولاد رما اوت یا موسا اور جو کچھ دیا دیا موسا اور عیسا جو کچھ دیے گئے نبی اپنے رب کی طرف سے تمام کو ہم مانتے ہیں نہیں تفریق ڈالتے ہم کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے مانتے سب کو ہیں البتہ نہ نل ہوں مسلم ہوں مخلص ہو کر صحیح معنی میں جھکنے والے ہیں تو صرف اللہ کے لیے ہیں مانیں گے سب کو جھکیں گے ایک کی طرح مقصودی جملہ نہ لہو مسلم مقصودی جملہ پیچھے بھی گزرا تھا وہ نہ ہنو لہو مسلم وہ بھی مقصودی جملہ کہ مانیں گے تو ہم سب کو مگر جھکیں گے صرف ایک کی طرح اب ترغیب ہے یہودیوں کو شبہات ڈالنے والے یہودیوں کو ترغیب فین آ منو مسلم آ من تم بھی دیکھو نا مسلمانوں اگر وہ مان جائیں یہودی نصرانی مشرقین مکہ اسی طرح ایمان لے آئے نا جس طرح تم نے ایمان لایا ہے اندر باہر سے تو فاقہ دے تو دو وہ بھی ہدایت پہ آ گئے وہ انتولو اور اگر منہ پھیر جائیں مسلمانوں سنو فنما نما فی پس تحقیق وہ اپنی بدبختی میں ہی رہیں گے شکاق ہے شک کا مانا ہوتا ہے چیرا جانا شکا کر اپنی بد بختی میں ہی رہیں گے باقی رہی یہ چیز کہ تمہیں یہ کوئی خوف ہو کہ وہ ہمارا کوئی نقصان کریں گے یہ بات نہیں ہے اللہ بس کافی ہے اے میرے پیغمبر آپ کو ان کی طرف سے اللہ وہ وسلی العلیم وہ وہی اصلی العلیم وہی ہے سننے والا اور جاننے والا ہاں نصرانیوں کو ایک اور طریقے سے جواب دے دو کہ تم اپنے آدمیوں پہ کیا ڈالا کرتے ہو رنگ ڈالتے ہو کیا کہتے ہیں کہ یہ جی نصرانیت کا رنگ ہے تم صاف کہو سبغت اللہ قبل سبغت اللہ قبول کیا ہم نے اللہ کا رنگ تم رنگ پہ مرتے ہو ہم عام اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے قبول کیا رنگ اللہ کا مگر رنگ کون سا ہے وہ نہیں جو تم اپنوں پہ کپڑے رنگیلے کر لیتے ہو نا وہ من من اللہ سب کون زیادہ بہترین ہے اللہ سے آگر رنگ چڑھانے کے جس پہ اللہ کی توحید کا رنگ ہو اسے کسی دوسرے رنگ کی ضرورت بالکل نہیں تم کپڑے رنگتے ہو ہمیں اس رنگ کی ضرورت نہیں رنگ تو ہم نے بھی قبول کیا مگر ہم نے توحید کا رنگ قبول کیا ہے تم نے کپڑوں والا رنگ قبول کیا ورنہ ہم ہی اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں یہ رنگ ہے ہمارا کہ سوائے اللہ کے اور کسی کا رنگ ہم پہ نہیں ہو سکتا ہم اسی کے سامنے عز و نواز عبادت سور و پکار کریں گے اور کسی کے لیے نہیں اب انٹرنیشنل بائی کاٹ یہود نصارہ مشرقین سے انٹرنیشنل بائی کاٹ بالکل دھجیاں اڑا دو ان کی ان کھتریوں سے بالکل بائی کاٹ کا اعلان کر کل اتحاد جو ننا فلنا ہاں کے جہان کے اتحاد جو ننا کیا جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے دین کے معاملے میں وہ رب و رب و کم حالانکہ وہ تو مشترکہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی تم پھر اپنوں کے بھی دشمن ہو سن لو تم اپنے گھر رہو نہ آما لونا ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے والا کم آ کم تمہارے عمل تم کو نصیب رہے ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے جملہ مقصودی و نہ ہم ہو ہم تو یک کے خالص ہو کر اسی کے لیے ہیں اور کسی کی اشتراک ہم برداشت نہیں کر سکتے امید تک ہم کسی سے نہیں لگا سکتے کیونکہ نہ نہ لہو مخلص ہو خالص طور پہ صرف اللہ کے لیے شکوا پھر شکوا اسی انٹرنیشنل بائیکاٹ کا حصہ ہے کیا تم یہ بک بک کرنے لگ جاتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اساق یاقوب اور ان کی اولاد پوتے دوتے کانو ہودن اور نصارہ تم کہتے ہو یہودی تھے نسانی کہتے ہیں نسانی تھے بالکل بے ایمان جھوٹ بولتے ہو کل تم عالم و امل تو فرما دے میرے پیغمبر جواب شکوا کل کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے ممن کا تما تمہارے ملا اور پیر بے ایمان کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ جان بوجھ کر چھپاتے ہیں حالانکہ وہاں تو لکھا ہوا اوپر اوپر سے کچھ کہتے ہیں اور اندر سے کچھ کون زیادہ ظالم ہے اس بندے سے جو چھپا لیتا ہے شہادت جو اس کے پاس موجود ہے اللہ کی طرف سے کتابوں کے اندر تو لکھی ہوئی ہے بات جن کتابوں کا تم دعویٰ کرتے ہو اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے وم ملا ہو اما کام آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس امام صاحب کی فقہ کا تم لٹو بن رہے ہو اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ مشرق اور مرتب ایک ہے اوپر سے اوپر سے دعویٰ کیوں کرتے بے ایمان اپنے آپ کو حنفی کہلانے کا کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے کیوں چھپاتے ہو یا تمہیں آتی نہیں کتاب اور آتی ہے تو جان بوجھ کر چھپاتے ہو رم اللہ بے غاز نہیں ہے اللہ بے خبر ان کرتوتوں سے جو تم کر رہے ہو پھر اعادہ نظریہ غلط نظریہ یہود کا رد اسی آیت سے ہوا تھا پھر اس آیت کو تاکید کے لیے لوٹا دیا پھر سن لو جن بزرگوں کا نام لیتے ہو وہ گزر چکے ہیں انہوں نے جو کچھ کمایا ہے ان کو اپنا فائدہ ہوگا تمہیں جو فائدہ ہوگا تو تمہاری کمائی کا جو کمائی تم کر رہے ہو یہ ان کی کمائی پر پانی پھیرنے کے لائق ہے بلا تس ال اما کانو یا ملو تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس سے جو کچھ وہ کر کے گئے گویا یہ پہلا بیان جو گزرا ہے یہود و نصارہ کے اور مشرقین کے مسلمات یہ ان کو اس جگہ پہ بیان اس لیے کیا گیا تھا اس کی اصل وجہ آگے آ رہی ہے سیدفان کیوں کہ بیت المقدس سے تحویل کر کے قبلے کا اعلان ہونے والا تھا بیت اللہ کا اور پھر انہوں کی انتلیاں جو ہے وہ اس کے اندر آگ جلنی تھی نا اس لیے پہلے پہلے تمہید کے طور پر ان کے غلط دعوے اور غلط کردار پر بحث کر لی ہے کہ یہ لوگ جن بزرگوں کو مسلم بزرگ مانتے ہیں جب وہ اس قسم کا کردار کر کے ان بزرگوں کے کردار پر پانی پھیر رہے ہیں تو یہ قبلہ کو کب تسلیم کریں گے یہ پہلے تسلی کے طور پہ کہہ دیا ہے اچانک اگر کسی کی مخالفت کی جائے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے پہلے اسے اگر بتا دیا جائے نا کہ فلاں آدمی منافق منافقانہ طور پہ آ رہا ہے یہ کسی وقت بھی آپ کو نقصان دے گا تو آدمی پہلے سے کچھ نہ کچھ سکون میں آ جاتا ہے پتا چل جائے اس لیے پہلے ان کی بدآتیوں کا کچھ ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی اور ایمانداروں کو اب اب وہی بات آ گئی کہ یہ لوگ جو ہے کسی وقت ہی آپ کے خلاف کام کریں گے وہ وقت یہ آ گیا ہے سیقول من الناس سے پہلا و رسالت محمد الرسول اللہ شب و اولا رسالت نبی پر اے کچھ دنوں کے بعد سا سین کا معنی بہت ہی جلد کچھ دنوں کے بعد یہ کہنے لگ جائیں گے انو کے پٹھے لوگ من الناس کے پٹھے لوگ جو ہے نا بے وقوف لوگ آمک وہ کہنے لگ جائیں گے کب کہیں گے اور جب آپ کو یہ حکم دیا جائے گا کہ بیت المقدس سے منہ پھیر کے کس طرف کر لو بیت اللہ کے اس وقت کہنے شروع کر دیں گے کیا کہیں گے ماں ہم ان کی ہیں مان اللہ وہ کون سی بات تھی جس نے پھیر دیا ان کو اپنے قبلے سے اللہ تھی وہ قبلہ جو کانو الحا اب تک چلے آ رہے تھے اس پر سبحان اللہ کیا کہیں گے ماں ولہ مانا صحیح لکھنا ماں ولہ کون سی بات تھی جس نے غلہ پھیر دیا ہے ان کو ان قبلت ہم ان کے قبلہ سے اللہ تی وہ قبلہ جو کانو جو تھے اب تک اللہ اوپر اس کے یعنی بیت المقدس سے کس چیز نے پھیر دیا ہے یہ اس کا جواب آپ دیں کل لا مشرق ول مگر اتری دیا ہوں گوپال جب مالک مشرق مغرب کا وہی ہے اس کی مرضی چاہے کسی طرح حکم دے دے کہ اس طرح منہ کر کے پڑھو تم کیوں ٹانگ اڑاتے ہو کل جواب دے للہ مشرق ول مغرب اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی اس لیے اس کی مرضی پہلا جواب تو یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ محمد اللہ پر اعتراض نہیں ہے بلکہ مقتض الوحیت پر اعتراض ہے تقاضا الوحیت کا یہ تھا کہ حکم بھی کس کا چلتا ہے اللہ کا تم نے تو یہ اللہ پر اعتراض کیا کل للہ مشرق ول مغرب اللہ ہی کے لیے ہے لام ملک والا لام تخصیص ملک والا للہ مشرق ول مغرب دی میشا دوسرا جواب یہ میشا وہ کامیاب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کس ذریعے سرات مستقیم سرات مستقیم کی طرف راستہ دکھانا کامیاب کرنا مقصود تک پہنچانا یہ اس کا کام ہے تو چونکہ اس کے نزدیک کامیابی اسی میں تھی کہ بیت المقدس کو ختم کر کے اب بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے اس لیے اس نے یہ حکم دیا وہ کزال کا یا اللہ کو ممتن فراۃ مستقیم کا بیان کہ ہم نے جو ہدایت کی ہے ہدایت وہ ہدایت کس طرح ہے کزال کا یوں ہی سراط مستقیم کی طرف ہدایت کر کے یوں ہی ہم نے کیا کیوں اللہ امتن وسطن ہم نے آپ کو بنانا تھا امت عادلہ بنانا تھا امت عادلہ امت عادلہ جب بن جاتی ہے تو اب دین دنیا کے فیصلے انہی کے سر پر ہوتے ہیں ہم نے تو آپ کو سردار بنانا تھا امت آدنا بنانا تھا لکون شہدا الناس تاکہ تم ہو جاؤ گواہ الناس اوپر مقابلے لوگوں کے لوگوں کے مقابلے میں تم اللہ کے گواہ بن جاؤ یہ نہیں کہ لوگوں کے اوپر گواہی دینا نا اللہ مقابلے کے لیے تاکہ ہو رہو تم گواہ مقابلے لوگوں کے یقون رسول اور ہو جائے رسول اوپر سچی شہادت تمہاری کے شہیدن وہ گواہ ہو جائے علیکم اللہ سب کے شہادت کم تمہاری گواہی کا سچا ہونا اس پر گواہی دے محمد الرسول اللہ وہ یقون الرسول علیکم شہیدہ اور ہو رہے رسول اوپر سچی شہادت تمہاری کے شہیدن وہ گواہ وبا جال نل کبلا کل کی کنک اب تحویل قبلہ کی حکمت وما جال نل کبلا اب حکمت بیان ہو رہی نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو وہ قبلہ جس پر تو اب ہے کونتا الحا صرف اس لیے لینا لاما اے لالا تاکہ ظاہر کر دیں ہم اس بدے کو جو یتب الرسول جو رسول کی اتباع کرتا ہے من اس بندے سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے میں ہم کھڑے کھوٹے کو نکھلنا چاہتے تھے اس لیے ہم نے ایک حکمت یہ بھی ہے وہ انکانت لبی رتن سچی بات ہے ان من مسقلا اصل جو تھا انہا کانت ان کانت یقینی بات ہے کہ وہ قبلہ بیت المقدس والا لکبیرتن عرب لوگوں پر گرا ہو رہا تھا مانا اسی طرح لکھنا یقینی بات ہے کہ کانت وہ بیت المقدس والا قبلہ لکبیرتن عرب لوگوں پر گرا ہو رہا تھا عربی لوگ کہتے تھے یار بیت اللہ بنایا تھا ہمارے بابے دادے نے اور منہ کر کے پڑھتے ہیں یہ لوگ کدھر بیت المقدس میں بڑا گرا ہو رہا تھا حد اللہ مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا تھا وہ کہتے تھے ہمیں کبنوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو ہم تو اللہ کے حکم کو مانیں گے ان پہ گرا نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ منہ جس طرف بھی اللہ کریم چاہے پھروا دیں ہمیں رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل مقصود ہے اللہ کی عبادت اور وہ مالک جس طرف چاہے حکم دے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اللہ الزین حد اللہ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کر دی تھی یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں قبلہ سے کیا غرض ہے ہمیں اللہ کے حکم سے غرض ہے اللہ جس طرف چاہے حکم دے وما کان اللہ ایمان کو دفع دخل مقدر سوال یہ تھا کہ اگر یہ قبلہ پہلے ہی سے یہ بیت اللہ تھا تو جو لوگ بیچارے نمازیں اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے تھے ان کا تو پھر ایمان ہی برباد ہو گیا نمازیں برباد ہو گئی نماز برباد ہو گئی تو ایمان برباد ہو گئے ایک مطلب تو سوال کا یہ اور ایک یہ ہے کہ جب قبلہ پہلے یہ بیت اللہ تھا تو بیت المقدس کی طرف پہلے قبلہ کیوں بنایا گیا اس کو اس کا جواب دیتے ہیں کان اللہ ایمان یہ اللہ کے لیے یہ ہی نہیں ہے تاکہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو یعنی قبلہ نہ ہو اور اس کو قبلہ ظاہر کرے یا قبلہ ہو اور اس کو کہے یہ قبلہ نہیں ہے نہیں بھائی نہیں جب تک اللہ کو منظور تھا وہ بیت المقدس کو ظاہر کرتے رہے ہیں کہ قبلہ ہے اب جب منظور ہو گیا بیت اللہ کو قبلہ ظاہر کرنا تو قبلہ اس کو ظاہر کر دیا ماں کا اللہ ہو نہیں تھا اللہ کہ غیر قبلہ کو قبلہ ظاہر کر کے ظاہر کر دے ایمان تمہارا غیر قبلہ کو قبلہ ظاہر کر کے ضائع کر دے ایمان تمہارا ان اللہ بننا سے اللہ تو لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق مہربان ہے نبی علیہ السلام کو تسلی کب نہ تکلو بہ کفی سما اے میرے پیغمبر ہم خوب دیکھتے ہیں بار بار منہ کرنا تیرا آسمان کی طرف تکل وجہ کا بار بار منہ کرنا تیرا آسمان کی طرف دو مطلب ہیں اس کے بار بار منہ کرنا تیرا آسمان کی طرف ایک تو اس لیے کہ آسمان کی طرف آپ منہ کرتے تھے کہ ہاں کب بیت المقدس سے منہ پھیر کر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آئے گا دوسرا معنی جو حضرت مولانا حسین صاحب کرتے ہیں بار بار آپ اوپر منہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں بیت المقدس سے منہ پھیرنے کا حکم نہ آ جائے پہلا مانا کہ آپ دیکھتے تھے کہ کب آئے گا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کہیں آ نہ جائے کیوں اس لیے کہ اگر بیت المقدس سے منہ پھیرنے کا حکم آ گیا تو یہودی عیسائی حرامی یہ بگڑ جائیں گے یہ بات مانیں گے نہیں نزدیک نہیں آئیں گے اور پہلا مانا جو ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بار بار کہتے تھے اپنے دل میں کہ اللہ کریم اگر بیت اللہ کی طرح منہ کرنے کا حکم دے دے تو مشرقی نے مکہ سارے ایمان لائیں گے کہ ہمارے باپ دادے کا بنایا ہوا بیت اللہ بھائی اس کا قبلہ بھی وہی ہے دونوں توجہ ہم نے خوب دیکھا بار بار پھیرنا آپ کا منہ آسمان کی طرف چنانچے فلن فال کا قبل تنتر رہا اب ضرور منہ پھروا دیں گے ہم آپ کا ایسے قبلے کی طرف جس قبلہ کو آپ پسند کریں دوسری توجہ کے مطابق ایسا قبلہ جس کو آپ پسند کرتے تھے ماضی والا مانا دوسری توجہ کے مطابق قبلہ تن ترزا ایسا قبلہ جس کو آپ پسند کریں گے لہذا ول وجہ کا شطر المسد الحرام یہ حکم ہے تحویل قبلہ کا اب حکم آیا وجہ کا چنانچہ اب منہ پھیر لے اپنا مسجد حرام کی طرف اور سنو مسلمانوں جہاں بھی ہو وہ تم منہ پھیر لیا کرو اپنا شطرہ مسجد حرام کی طرف اور ان الزین اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے یہود و نصارہ یہ خوب جانتے ہیں اندر سے کہ انہ الحق مر رب یہ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے یہ رب کی طرف سے بالکل سچا ہے غافل اما یا ملون مگر جو کچھ وہ کردار کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے ولان اطیت الزین اوت الکتاب زجر اول نبی علیہ السلام کے لیے پہلی زجر خبردار کرنا جھنجھوڑنا والا ان پل النظیم آپ لے آئے نا ان لوگوں کے پاس جو ان کو کتاب دی گئی ہے ہر قسم کا لے آئے بلا وہ کبھی آپ کے قبلہ کی طرف منہ کریں گے حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو آخری نبی اس کا وہ بیت المقدس والا قبلہ ختم کر کے تحویل قبلہ کا حکم آئے گا مگر یہ اب زد کی وجہ سے نہیں مانے گا وما انتب تحب ان قبلہ تو ہے اب تو تو بھی اس حال میں ہے کہ ان کے قبلہ کی کبھی آپ تابع نہیں ہو سکتے وما باز ہوں بے تاب باز قبلہ تباز کمال یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے قبلہ کی طرف بھی وہ نہیں کرتے آپس میں بھی دشمن ہیں وما بعضهم بتابع قبلة بعض نہیں بعض ان کے تابع قبل بعض کے ولا ان تبعت اهواهم اب سن لے آپ میرے ہیں بندے رسول ہیں مگر کیا ہیں میرے بندے ہیں اور شری تکلیف ہوتی ہے بندوں پر بلکہ شری تکلیف ہی مبدا منشا ہے بندے ہونے پر لہذا آپ کو جھنجھوڑ کے دھمکی دے رہا ہوں کہ اگر بندے ہونے کی حیثیت سے اور شریعت کے مکلف ہونے کی حیثیت سے آپ نے اگر اس کے خلاف کیا تو پھر آپ کو بھی عذاب دیا جائے اگر آپ پیچھے چل پڑے ان کی خواہشات کے بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم تو پھر تاکیق آپ اس وقت البتہ ظالموں سے ہوں گے اور ظالم کی جو سزا ہے وہ آپ خوب جانتے گویا شریعت کا شریعت کا جو حکم ہے شارع کیونکہ چونکہ ہے اللہ پاک اور شریعت کا شارع یہ ہے رسول اللہ شریعت اصل چونکہ ہے اللہ پاک کی اور اللہ کی شریعت کا مکلف اس کو بنایا جاتا ہے جو اللہ کا محتاج بندہ ہو محتاج بندہ ہو کر شریعت کا مکلف ہو کر جب یہ اللہ کی طرف سے دھمکی آتی ہے تو اس میں اللہ کے پاک پیغمبر کی نہ توہین ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہاں ایک تعویل کی ہے حالانکہ غالباً انہوں نے اس سے وہ مروب ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو اس قسم کی دھمکی اللہ پاک دیں یہ عقل نہیں مانتا اصل اس لیے مروب ہو گئے حالانکہ یہ گل غلط ہے بات یہ کوئی مروب ہونے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام رسول ہیں معصوم بھی ہیں یوں کر بھی نہیں سکتے یہ ہو بھی نہیں سکتا مگر بحیثیت مکلف ہونے کے بحیثیت اللہ کے بندے ہونے کے اللہ کی طرف سے اگر دھمکی ہو تو اس میں کون سی بےعدی ہے اللہ کے مقابلے میں اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اگر یہ دھمکی خود اللہ دے تو اس میں کون سی کباہت ہے یا کون سی بے ادبی کا خطرہ ہے کہ وہ نفقتی کی تعویل کرتے ہیں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں کیوں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نہ اللہ کا پیغمبر شرک کر سکتا ہے نہ مشرقین سے تعلق لگا سکتے ہیں اور معصوم ہے اللہ کا پیغمبر مگر اس کے باوجود اللہ فرض محال جب خطاب کیا جائے اور کیا بھی اس طریقے پہ جائے کہ آپ مکلف بھی ہیں شریعت کے جس طرح امت پہ نماز پڑھنا فرض ہے نبی پہ بھی نماز پڑھنا جس طرح امت پہ شرک جائز نہیں ہے تو نبی پہ بھی نہیں ہے شریعت کا مکلف بھی ہے اور اللہ کے بندے بھی ہیں لہذا اللہ اپنے مکلف کو اپنے بندے کو اگر دھمکی دے تو اس میں حرج کیا ہے یا کباہت کیا ہے اس لیے تعویل کرنے کی ضرورت قتل نہیں اللہ نا آتے نہ مزید تاکید کے لیے مزید تاکید کے لیے حقانیت تحویل قبلہ مزید تاکید کے لیے حقانیت تحویل قبلہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے تو تورات انجیل وغیرہ یار رفو خوب جانتے ہیں اس رسول کو بھی اور اس بیت اللہ الحرام کو بھی تحویل قبلہ کو بھی کما یا رسون ابنا جس طرح ان ان کے بیٹے سے نہیں بھولے ہوئے اسی طرح یہ بھی ان سے بھولا ہوا نہیں ہے وہ ان ان البتہ الحق کا ایک ٹولہ ان میں ہے جو چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ جانتے تو وہ بھی ہیں کہ ہم چھپا رہے ہیں ہم پھر کہتے ہیں الحق میرے رب کا یہ بالکل تحویل قبلہ سچ ہے تیرے رب کی طرف سے تکو نن من ممترین بس ہرگز نہ ہو جانا ان لوگوں سے جو شک میں پڑے رہتے ہیں تکو نن من ممترین ان لوگوں سے نہ ہو جانا جو ہمیشہ شک میں پڑے رہتے ہیں باقی وجہتن ترغیب ترغیب المدعا اللہ کے بغیر اور کوئی الہ نہیں اس کی طرف ترغیب ہے کہ تم قبلہ اور جہت وغیرہ اس کا خیال چھوڑو لکل اے لکل قوم ہر قوم کے لیے ہر جماعت کے لیے ایک قبلہ کی جہت ہوتی ہے ہر قوم کے لیے قبلہ کی جہت ہوتی ہے کہ وہ قوم مولی ہاں، اسی اسی قبلہ کی طرح مو کرتی ہے یہ کوئی بات نہیں یہ سلسلہ چھوڑو تمہارے جو کام کرنے کا ہے نا وہ یہ ہے فستا بالکل خیرات دوڑ دوڑ کے اچھے اعمال اچھے عقائد اچھا کردار کرو تم اس میں دوڑ لگاؤ اے نما تک بھی تم ہوو گے اللہ کے بندے یا تو دیکھو ملا ہو جمیا تمام کو اللہ اکٹھا کر کے لائے گا اور حساب لے گا اس وقت قبلوں کی بات تو نہیں ہوگی اس وقت تو بات ہوگی کہ قبلے والا کون تھا اور تم نے کس کو پوجا ان اللہ اللہ کل شین کبیر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے پھر تاکید ہم کر رہے ہیں ہمیں خرا دیتا پر جہاں سے بھی آپ نکل رہے ہوں فول وجہ کا منہ پھیر لیا کرو اپنا مسجد حرام کی طرف کیوں وہ للحق کو میرے رب کا وہ میرا سچ ہے تحویل قبلہ تیرے رب کی طرف سے اما پھر کہہ رہے ہیں یہ بار بار تاکید کی جا رہی ہیں معلوم ہوتا ہے متعدد اور نامعلوم وجوہ کی بنا پر اندیشہ لفزش کا یا سستی کا تھا جس وجہ سے بار بار تاکید کی جا رہی ہے اور وہ اندیشہ جو سستی کا تھا وہ بھی قوم کی خاطر ہونے تھی ممکن ہے اللہ کے رسول کے دل میں خیال آتا کہ اگر یہ بیت اللہ کی طرح منہ کرنے کا حکم ابھی چند دن کے لیے ٹھہر کے آتا تو یہ یہود و نصارہ جو ہے ہو سکتا ہے بات میری مان جاتے یا یہ خیال آتا کہ مشرقین مکہ جو ہیں یہ نامراد اگر یہ سوال اٹھا دیں کہ اب تک تو جو ہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تجھے اب یاد آیا کہ تیرے بابے نے اس کو بنایا تھا اس قسم کے خیالات کا اندیشہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے دل میں آئے اور آخر انسانی بشری طاقت کی وجہ سے انسانیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی دل میں خیال آئے اس لیے بار بار تاکید کی جا رہی تاکید پہ تاکید تاکید پہ تاکید من ہے سو خرا ہوں پھر تاکہ دوبارہ سے بارہ چار بارہ کہتے ہیں یہاں سے آپ نکلے منہ پھیر لیا کرے مسجد رام کی طرف وہ ہے سما کن تم ہو مسلمانوں یہاں جہاں بھی ہو وہ تم فغل وجو حکم شکرا اپنے چہروں کو ادھر پھیر لیا کرو لے اللہ یقون ڈٹ جاؤ تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے لیے اوپر تمہارے کائی حجت اب نہ مشرقین مکہ حجت کر سکتے ہیں اور نہ یہود و نصارہ حجت کر سکتے ہیں سب کی حجت کٹ کٹ گئی کیونکہ بیت المقدس میں وہ اس کی طرف جب تک منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں تو وہ بھی تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے مکہ والوں کا جو اعتراض تھا کہ جی باپ دادے اپنے کا بنایا ہوا جو ہے چھوڑ کے دوسرے کا منہ کر کے پڑھ رہے ہیں ان کی حجت بھی ختم ہو گئی اس لیے تمام کی حجتیں ہو گئی ختم آپ اسی پہ ڈٹ جائیں ہاں جو مگر وہ لوگ جو ان سے ظالم ہوں گے نا وہ تو ہو کرتے ہی رہتے ہیں نا بے ایمانوں کی تو عادت ہے مثلا وہ ضدی مشرق کہیں گے لو جی اب اس کو یاد آیا ہے کہ میرا قبلہ یہ ہے اب تک تو اس کو پتہ نہیں چلا ہے اس لیے جب یہ اس کو اب یاد آیا ہے کہ میرے باپ دادے کا قبلہ ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ اپنا پہلا مذہب کسی نہ کسی وقت چھوڑ کر ہمارے مذہب پہ آ جائے گا جس طرح ہمارے قبلے پہ آ گیا ہے اس قسم کے ظالم لوگ کٹ ہوج ٹھیک کریں گے مگر فلا تخشا ان سے ڈرنا نہیں نہیں مجھ سے ڈرنا اب دوسری حکمت تحویل قبلہ کی دوسری علت غال و نحمت علیہ کو میاں اس لیے میں نے یہ حکم دیا پہلی علت کیا تھی اللہ علامہ پورا کے دوں اپنی نعمت کو اوپر تمہارے یہی کیا ہے دونوں قبلوں والا بنا دو تم کو میری نعمت پوری ہو گئی بیت المقدس والا قبلہ بھی تمہیں دیا اور پھر بیت اللہ کا بھی اب میری نعمت پوری ہو گئی تم والا اللہ کم اور تاکہ تم بڑی سکون کے ساتھ ہدایت کے راستے پہ چلتے رہو تمہیں سکون ہو کہ ہم نے ہمارے اندر کوئی کوتا ہی باقی یا کمی نہیں رہ گئی کما ارسلنا فیکم کم کما ارسلنا سے آگے چلے جاؤ شاکر علیم تک شاکر علیم ایک سو اٹھاون آیت کما ارسلنا فیکم سے شاکر علیم تک ایک سو آیت ایک سو اٹھونجا ایک سو اٹھونجا اس تک یہ ہے جملہ موترزہ برائے استطراد جملہ موترزہ برائے استطراد استطراد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس جملہ کو پہلی کلام سے بھی ربط ہے اور ماباد والے کلام سے بھی ربط ہے جملہ موترزہ یعنی درمیان میں پیش آنے والا جملہ جملہ موترزہ برائے استطراد یہ ترد سے ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جملہ کو ماقبل والی کلام سے بھی تعلق ہے ماں بعد والے کلام سے بھی تعلق ہے جملہ موترزہ برائے استطراد یا یوں بھی کہتے ہیں جملہ موترزہ استطرادیا کما اور سلنا فی کم رسولم منکم او مسلمانوں کما اور سلنا فی کم لیا چونکہ جہاں کاف تالیلیا ہو تو بمانا شرط ہوتا ہے نا اور علت اور معلول شرط اور جزا کے مقام پہ ہوتے ہیں نا کاف تالیلیا بمنزل شرط کے ہے آگے نیچے چلو فض یہ جزا ہے کاف تالیلیا بمانا شرط آگے آیت ایک سو بونجا فض قرونی از قور یہ فض قرونی پر فی جو داخل ہے یہ جزائیہ ہے یہ جملہ جزائیہ ہے کما اور شرط فض قرونی جزا کما اور سلنا فی کم چونکہ چونکہ ابن جریر جو ہے نا ابن جریر ابن جریر نے لکھا ہے کہ کاف جو ہے وہ تعلیم کے لیے نہیں آتا کاف تعلیم کے لیے نہیں آتا مگر وہ بیچارے میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی صاحب ہو جاتا ہے بہت بڑا آدمی ہے مگر یہ غلطی ہو گئی حالانکہ ایک مقام پر وہ خود ماننا ایسا کرتا ہے جہاں کاف تالی لیا ہے قرآن میں آتا ہے نا فض وز کرو ہو کما ہدا کم وز قرو ہو وہاں مانا کیا کرتا ہے وز وز ہو ہو لما ہدا یہاں کاف تعلیمی والا مانا خود کر دیا ہے مگر ویسے لکھتا ہے اپنے تفسیر میں کہ کاف تعلیل کے لیے نہیں آتا بڑے بڑے سے بھی غلطی ہو جاتی ایک بہت بڑا آدمی ہوتا ہے مگر اسے چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی لگزش ہو سکتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہوتا ہے مگر ایک بہت بڑا مسئلہ بھی اسے سمجھ آ سکتا ہے ہاں جی کما فیکم کما ارسلنا چونکہ بھیجا ہم نے بیچ تمہارے رسول جو تمہاری جنس کا پڑھ رہا ہے تمہارے آجات ہماری پاک کر رہا ہے تمہیں تعلیم دے رہا ہے تم کو کتاب کی اور دنائی سنت کی الم اور سکھا رہا ہے تم کو وہ وہ مسئلے جن کو تم جانتے بھی نہیں تھے لہذا کیا کرو فض قرومی چونکہ میں نے رسول بھیجا ہے جو تمہیں یہ کام کروا رہا ہے لہذا فض قرومی از یاد رکھو مجھے از کم میں تو کبھی بھول ہی نہیں تم کو وشکرولی ولا تکفرون تک اور میری نعمتوں کا شکر کرو سب سے بڑی نعمت و احسان میرا یہی محمد الرسول اللہ ہے اور پھر تحویل قبلہ بھی میری نعمت ہے پھر یہ کتاب اللہ کا ملنا بھی میری نعمت ہے ایمان نصیب ہونا بھی یہ میری نعمت ہے خدا خد اللہ اسلام کا توحید کا رنگ چڑھ جانا یہ بھی میری نعمت ہے بشکرولی بلا تک میری نعمتوں کا نہ شکری مت کرو یہ نہیں کہ کھاؤ میرا اور گاؤں غیروں کا یا بالصبر والصلاة میری نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں اگر دشواری ہو تو اس کا علاج یہ ہے استعینوا صبر وسلا یہ ربط لکھنا میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ صبر استقامت دکھاتے ہوئے کام کرو استعین ٹائم بھی صبر ڈٹ جاؤ صبر بھی کرو مسائب جھیلنے کی عادت بناؤ سلا اور نماز میں کمی نہ آنے دو ان کبھی ولا دولہ اور اگر کوئی اس راستے میں یہودیوں عیسائیوں کے ہاتھوں یا مشرقین کے ہاتھوں تعویل قبلہ کے بعد اگر وہ چھٹے ہو کر تم سے لڑیں اور کوئی اگر مارا بھی جائے اس لڑائی میں تو یوں سمجھنا کہ اللہ کی توحید کے راستے میں مارا گیا ہے لہذا اس کو مردہ نہ کرنا لا تقولو لمن تک فی سبیل اللہ اموات پھر جہاد سمجھنا پھر اگر کو مارا بھی جائے تو اس کو مردہ نہیں کہنا کیوں بل بلکہ وہ بالکل میرے نزدیک تو وہ زندہ ہی ہوں گے بلا قلعہ تشور ہاں ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں تمہیں شعور یہی دنیا کی زندگی کا تھا ورنہ ہے وہاں بھی وہ زندہ صرف تمہارے شعور کا فرق ہے دنیا کی زندگی جو ہے اس کا تم شعور رکھتے ہو جو زندگی ان شہیدوں کی ہے وہ چونکہ اس جہان کی نہیں ہے دنیا کی نہیں ہے اس لیے اس کا شعور تم نہیں رکھتے جب وہ زندہ ہے تو پھر ان کو تو مردہ نہ کہنا کیونکہ بار بار مردہ مردہ مردہ کرنے میں یہ بھی توہین ہے کہ اللہ کی توحید کے راستے میں مرنے والے کو مردہ مردہ کہا جاتا ہے اور مردہ مردہ کہنا کیونکہ عوام عامی اصطلاح کے اندر کیونکہ یہ توہین آمر لفظ ہے ایسا لفظ تم نہ بولنا وہ زندہ ہیں البتہ زندگی ان کی کا شعور وہ تمہیں نہیں ہے ہاں جسم جسم ہاں وہ جسم جسمان نہیں ہو یعنی مثالی جسم ہوتا ہے نا یہ جسم نہیں ہوتا فرق صرف یہ ہے ہاں، وہ بھی جسمان ہے یہ جسم ہوا انسری وہ جسم مثالی نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا ظاہر شریعت کا حکم لگتا ہے ظاہر چیز پہ اس میں حقیقت کا ذکر نہیں ہوتا زہری طور پہ چونکہ یہ جسم ہے نظر آنے والا اس لیے قتل کا انتصال جو ہوگا اسی زہری پہ اصل انسان جو ہے وہ قتل نہیں ہوا یہ اس کا جسم تھا جو قتل ہوا اس لیے اشارہ ہوم کا اصل انسان کی طرف ہوگا کہ یہ جسم جو ہے یہ تو اس کا خلاف تھا وہ قتل ہو گیا اصل تو وہ زندہ ہے ہاں اسی کو کہ ہم نہیں لگا رہے نہیں وہ نہیں بکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام بھی یہی شبہ لے کر گئے تھے کہ جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا ہے کہیں ان کا سر تھا کہیں دھڑ تھا کہیں ٹانگے تھی کہیں جسم تھا پھر ان کے متعلق اللہ کس طرح فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں یہ شبو اصل میں صحابہ کرام نے خود پیش کیا تھا حضرت جابر کہتے ہیں انا اللہ انہذا رسول اللہ اس کا جواب اللہ کے رسول نے یہ دیا تھا کہ فی اجواف طیرن خزرن تعلق فی شجر الجنہ سوال تو واقعی ظاہر پہ ہوتا ہے اسی لیے تو صحابہ اکرام نے بھی سوال کیا تھا مگر پیغمبر نے اس کی حکمت سمجھائی کہ جو قتل ہوا ہے وہ جسم قتل ہے اور جس زندگی کی بات کی جا رہی ہے ان کو جسم دورا دوسرا دیا گیا اور وہ زندہ بہشت میں یعنی ارواح ہونے یہ سنیں یعنی واپس تو آدروف روح ہی جیسے دے وہ تو ہے جھوٹھی وہ روایت جو ہے نا اس کا ہے زازان کون ہے زازان شیم کٹر شیعہ ہرا میں اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میت کی ناف تک روح واپس آ جاتی ہے وہ چونکہ شیعہ اس لیے اور پھر روایت اگر صنعت پہ باس نہ کریں تب بھی قرآن کی نس کتی کے خلاف ہے ایک نس کتی تو یہی ہے کہ یم سے کلتی کزا الحل موت اور جب یہ بحث آئے گی تو اس وقت پھر دوبارہ سوال کرنا اور تحقیق لکھ لیں اچھا جی والا تک اموات بل آہیا اب یہاں جو ہے نا بل آہیا بلکہ وہ زندہ ہیں اس کے متعلق صحیح حدیث بھی آ گئی ہے صحیح حدیث ایسی حدیث جس میں راوی مذہب کے تین امام ہیں راوی مذہب کے تین امام ہیں مجھ تحد رول امام احمد انل امام شافی امام مالک ان زہری ان عبد الرحمن ابن کاب ان ابی ان النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسمت المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنت حتی یرجعہ اللہ الی جسدہی یوم یبعثہو یوم یبعثہو روایت اے راج ہے حاضل اسناد صحیح متن متین من المت الربات متبات فی عالم دنیا محدثین لکھتے ہیں کہ یہ اسناد صحیح ہے متن اتنا پکا ہے جس کے اندر مذہب کے تین امام راوی ہیں اس روایت جیسی صحیح روایت اور ہے ہی کوئی نہ اور یہ روایت کیا کہتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا مومن کا جو روح ہے یہ پرندہ بن کے دہشت کے میوے کھاتا ہے پرندے کی شکل میں ان کو جسم دیا جاتا ہے اڑتا ہے اللہ جسد ہی یوم یب اصح اپنے جسم کی طرف لوٹے گا جس دن قیامت قائم ہو وہ جو شیعہ وہ کہتا تو فی جیسا گئی اس نے گھو کھا تھا نبی السلام تو فرماتے ہیں قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آئے گی اللہ اللہ اچھا والا بلو شر صر مسائب کی تلقین والا نبلو تم نے او مسلمانوں بڑے اونچے مکان کو ہاتھ لگایا ہے الوحیت کا مسئلہ اس کے لوازم کا مسئلہ اس کے مقتضا کا مسئلہ پھر الوحیت کے دشمنوں سے مقابلہ مقتضا کے دشمنوں سے مقابلہ لوازن کے دشمنوں سے مقابلہ بڑے اونچے مک چڑھائی چڑھنا چاہتے ہو اس لیے پریکٹس کرو ٹریننگ لو ورزش کرو دکھ برداشت کرنے کی مسائب برداشت کرنے کی لہذا سن لو والا لو ون شعم ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ نہ کچھ خوف دے کر بھوک دے کر من نقش تمہارے مالوں کے گھاٹے بھی آئیں گے تمہیں ول سے اور جانوں کا خسارہ بھی اٹھاؤ گے بس ہمارا پھلے پھلے کھیت باغات تمہارے ہم اجاڑ دیں گے لہذا ٹریننگ لو ٹرائی کرو ورزش کرو کیونکہ کام جو بڑا ہے تو اس میں نبھانا بھی بڑوں کا کام ہوتا ہے بس دلی سے کام نہیں بنے گا مخالفت کا خطرہ مول لینا پڑے گا اپنی جان کے جان لیوا تمہارے لیے مصیبتیں آئیں گی مگر ڈٹ جاؤ یہ بھی سن لو اگر تم ڈٹ گئے بشر صابری مبارک دے میرے پیغمبر ان لوگوں کو جو ڈٹ جاتے ہیں اللہ بھی مصیبت وہ لوگ کہ جب ان کو پہنچ جاتی ہے مصیبت تو کیا کہتے ہیں زبان حال سے یا زبان کال سے اللہ ہم سارے کے سارے اللہ ہی کا مال ہے وہ انا اور ہم سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یہ لوگ جو ہیں میری طرف سے انعام یہ ہے میرے پیغمبر الا علیہ سلوات رب و رحمہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر سلوات نعت خانی ہوتی ہے ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے سلامات ان کی تعریفیں اور سفتیں مدا سرائی کرتے ہیں اللہ پاک و رحمت ان خاص رحمت والی ہو مسئلہ ہو حق آدمی کو ہو پک کتاب ہو لا شک ہے پھر آدمی پہ اثر پڑے کہ اتنے مولوی مخالف ہو گئے جی فلاں اتنے طرح نا یہی بلے آدمی کا کام ہے بے غیرت کا کام ہے اکیلا ہی کیوں نہ رہ جائے شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ اس کا ساتھ دے اللہ کی کتاب پیغمبر کی سنت میں اس کے لیے پورا سامان موجود ہو اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ یہ مولوی مخالف ہیں ایک طرف جمہور ہے ایک طرف جمہور ہے ایک طرف زمبور ہے ایک طرف فلاں ہے ایک طرف فلاں ہے یہ بے ایمان آدمی کا کام ہے ایماندار کا کام نہیں ہے ہوتے ہیں تو ہونے دو جو کچھ کرتا ہے کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تمہاری نظر پہ کامیابی کی امید نہیں ہونی چاہیے تمہاری نظر پہ اللہ کے حکم کی تابے داری ہونی چاہیے اللہ کا حکم جو ہے وہ مان لیا جائے چاہے کامیابی ہو یا نہ ہو یہ کس کا کام ہے اچھا یہ من من اللہ العبد وقت ہو وہ پورا کرنا تو اللہ کا کام ہوتا ہے اپنی حکمت کے لحاظ سے ایک آدمی حج پہ چلتا ہے خلوص نیت کے ساتھ چلتا ہے اور خالص اللہ کے لیے مگر راستے میں مر جاتا ہے وہ راستے میں مر جاتا ہے لوگ تو کہیں گے ناکام ہوا ہے مگر نبی کریم فرماتے ہیں فقط واقع اجر ہو اللہ اس کی مزدوری اللہ پر فرض ہو گئی اور لوگ ہر سال حج کریں گے اس کو ثواب ملے گا کہ یہ مر گیا تو ہر سال حج کا ثواب اس کے نام احمد میں درج ہوتا رہے گا یہ کیا بات ہے آدمی اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے پکا ہو جائے باقی اس کی منزل کے مطابق اس کے نظریے کے مطابق کامیابی ہو یا نہ ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر بظاہر کام کامیابی نہ ہوئی تب بھی اللہ کے نزدیک اس کی کامیابی ہے کیونکہ مزدوری اور اجر تو اس کا قیامت تک جاری رہے اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ان صفا یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تم کہو گے راجی استاد ہمارا ایک طرف ہے پیر ہمارا ایک طرف یہاں استاد پیر کی بات نہیں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کا پیغمبر کرے تو بھی اللہ نے دھمکی دے دی ان میں نے ظالمین پھر آپ انصاف کرنے والوں سے نہیں ہوں گے پھر اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والوں سے ہوں گے اگر آپ نے جا کا منل علم سچا علم کتاب اللہ کا سنت رسول کہا جانے کے بعد پھر کسی سے مرغوب ہونا یا کسی کی رعایت کرنا بے غیرت آدمی کا کام ہے پھر مسلمان یہ نہیں ہاں جی دوسرا و رسالت پر ان صفا و شب ثانیہ دوسرا شب کچھ موقع پہ حضرت حاجرہ علیہ صلوات اللہ چونکہ دوڑی تھی نا وہ کوئی خاص حد بندی کے ساتھ تو نہیں دوڑی تھی وہ تو ماں کی مامتا میں بے ہوش ہو کر دوڑی تھی نا اتفاق ایسا ہوا کہ صفا پہاڑی سے دوڑی مروا تک وہاں سے صفا تک اس کے بعد جب یہ دور آیا مشرقین مکہ کا انہوں نے وہاں دو بت نصب کر دی صفا پر آصاف اور مروا پر نائلا اصاف اور نائلا زانی قسم کے تھے مگر جس طرح آج کل کرتے ہیں نا بدماش جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بابا کرما والا پیر <laughs> بابا کرما والا ہے تھا وہ بدماش اور مرنے کے بعد بابا بابا کرما والا پیر اسی طرح وہ تھے تو بدماش مگر ان کے نام کے بت بنا کے بعد میں انہوں نے کرما والے پیر بنا دیے اصاف صفا پر اور نائلہ مروا پر جب آیا اسلام اسلام نے دونوں بتوں کو ڈھایا اور گرا دیا کچھ عرصہ کے بعد حکم ہو گیا کہ تم صفا مروا پہ دوڑ بھی لگایا کرو عمرہ کرتے ہوئے حج کرتے ہوئے صفا مروا پہ دوڑ لگاؤ اس وقت مشرقین نے یہ سوال کیا یہ شبہ پیش کیا یہودی عیسائی سارے مشرق رل کے لا دیکھو جی یہ تو ہمارے بتوں کی جگہ تھی جہاں یہ دوڑ رہے ہیں ادھر کہتے ہیں کہ بتوں کو پوجنے والا کافر ہوتا ہے اور ادھر کہتے ہیں کہ صفا پہ بھی دوڑو مروا پہ بھی دوڑو ہے یہ تھا بعض مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا ہوگا کہ واقعی پہلے تو یہاں بت رکھے ہوئے تھے اب جو ہم یہاں دوڑ لگا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت میں کہیں تشویش نہ پیدا ہو جائے اس لیے اس کا جواب دے رہے ہیں مرواتا صفا اور مروا یہ تو اللہ کے دین کے نشانوں میں سے نشان ہے فمن بس جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے فلاح جنا ہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان ومن خیرا اور جو فرضی نہیں نسلی طور پہ بھی کوئی اگر ویسے بھی طواف کرے اچھائی سمجھ کے تب بھی اس کا یہ دوڑنا اللہ کو قبول ہوگا کہ ان اللہ شاکر علیم اللہ قدر دان ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ کون قدر کے لائق ہے کون نہیں ہے البينات پہلے شبوں کا تتمہ علماء اہل کتاب والے جو تھے اہل کتاب والے وہ چھپاتے تھے نا اس حکم کو اور تحویل قبلہ والے حکم کو نبی علیہ السلام کی صداقت کو بھی اسی کا تتمہ بیان ہو رہا ہے تاکہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو اس حکم کو جو اتارا ہے ہم نے کھلن کھلی دلیل ولہدا اور واضح ہدایت نامہ بعد اس کے بیان کھول کے بیان کر دیا ہے ہم نے اس کو عام لوگوں کے لیے بیچ کتاب کے تو سمجھ آئی اللہ کی کتاب جو ہوتی ہے اصل عام عوام کے لیے ہوتی ہے مولویوں کے لیے نہیں ہوتی اللہ کو پتا ہے کہ مولوی جو ہے وہ تو جان بوجھ کر بے ایمان ہوتے ہیں نا اصل مقصود کتابوں کا کیا ہے لناس لوگوں کے لیے اللہ کا یہی لوگ ہیں جن پہ لانت کرتا ہے اللہ بھی دوسرے لانت کرنے والے بھی ہاں ہاں آیا کے توحید کے ساتھ تعلق اس کا تابو ترغیب دیا ہے یہودیوں کو نصرانیوں کو اور حق چھپانے والے ان مشرقین کو بھی اور اللہ مگر یہ سارے کام چونکہ کرتے ہیں مولوی اور پیر اس لیے مولوی اور پیروں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے ترغیب کے طور پر مگر وہ لوگ جو توبہ طائب ہو جائے مولوی پیر ایک شرط وہ اصل پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں مولوی پیر دو شرطیں تیسرا وہ بجن اور بیان بھی کر دیں بیان بھی معلوم ہوا مولوی پیر کی توبہ ترین شرطوں کے بغیر قبول ہاں توبہ بھی کرے اسلح اپنی اصلاح بھی کرے تیسرے نمبر پہ بیان بھی کرے یہ تم بھی سن لو جو کچھ پڑھو گے پڑھنے کے بعد ایک تو یہ کہ اگر اپنے اندر کو کمی محسوس کرو توبہ کرو وہ اصل پھر اپنے وجود پہ فٹ کرو یہ نہیں کہ تم کہو کہ جی بات تو ٹھیک ہے مگر شادی پہ گئے ہیں مجبوراً گوشت کھانا پڑ نہیں اصل ہو اپنی اصلاح بھی کرو پھر بیا نو آگے بیان بھی کرو کھول کے جب تک یہ نہیں کرو گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا جب یہ تین شرطیں ہوں گی اتوب علیم یہی لوگ ہیں جن پہ میں مہربان ہو جاتا ہوں وہ انت میں ہوں توجہ کرنے والا مہربان اور تحقیق وہ لوگ دھمکی تخلیف الدین کا فارو تحقیق وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے مسئلے کا چاہے انوہیت کا انکار چاہے لوازن کا انکار چاہے مقتضا کا انکار وہ ماتو اسی انکار کرنے کی حالت میں وہ مر گئے ہم کو فارن اس حال میں کہ وہ اسی طرح منکر تھے الحم یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی بھی ورنہ سے اجمعین ان تمام لوگوں کی خالدین ہمیشہ رہیں گے جہنم میں لا العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب ولا اور نہ وہ محلت دیے جائیں گے تکرار کر لو اس کو ان فی خلق السماوات والارض بیچ پیدا کرنے آسمان اور زمینوں کے مختلف ہونا رات کا اور دن کا ول پھول کے اور بیچ پیدا کرنے کشتیوں کے جہازوں کے وہ جو چل رہی ہوتی ہیں بیچ سمندر کے دریاؤں کے بما یا الناس بے یہ جو با ہے بمانا ما بمانا ساتھ اس سامان کے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو ساتھ اس سامان کے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو وما انزل اللہ اور وہ پانی جو اتارتا ہے اللہ آسمان سے یعنی پانی فیا بہل ارضا پھر زندہ کر دیتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو بعد غیر آباد ہونے کے مردہ ہونے کے صفیحہ من کل صاف اور پھیلا دیا ہے اللہ نے بھی زمین کے ہر قسم کے جاندار و تسری فریا ہے اور ہیر پھیر کرنا ہواؤں کا گردان کرنی ہواؤں کی کبھی آگے چل رہی ہیں کبھی الٹی چل رہی ہیں کبھی گرم ہے کبھی سرد ہے کبھی جکھڑ کی شکل میں ہے والسحاب المسخر بین السماء والارض اور وہ بادل جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں المسخر جو اللہ کے حکم کے تابع ہو کے چل رہے ہیں درمیان آسمان کے اور زمین کے یہ تمام کی تمام جو یہ تخلیق کائنات ہے اس میں بڑیاں نشانیاں ہیں ایسی جماعت کے لیے جن میں کوئی عقل تو ہو اور مشرق تو ہوتا ہے بے کل نو دٹوٹا اس لیے وہ تو ہوتے ہیں کھر کے لا یقل مگر یہاں ایسی آیات سے افعال الہیہ سے مسئلہ ان کو سمجھ آتا ہے جن میں عقل ہو اور مشرق کے اندر تو عقل ہوتا نہیں وہ تو لا یا حیوان کے درجے میں ہوتا ہے اسی لیے ان کو اللہ نے قرآن میں کہا کا کل انعام بل ہوم ازل وہ نرے حیوان ہی نہیں ہوتے بلکہ خنزیر ہوتے ہیں یعنی سوچ کے لحاظ سے دماغ کے لحاظ سے شکل و صورت کے لحاظ سے نا سوچ اور فکر کے لحاظ سے شور کے لحاظ سے وہ اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح خنزیر ہوتا اور یہاں کا ہے قومی یا کے عقل والوں کے لیے جن کے اندر سوجھ بوجھ ہوتی ہے توحید فیلی کی دلیل گزری ہے اسی سے تعلق ہے اس کلام کا ساتھ ساتھ ان کو تخویف اور دھمکی دی ہے متعلق بدلیل توحید بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر لیا کرتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے کے مشکل کشا بالکل مقابلے کے ہم پلہ اللہ کے بناتے تھے اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں انداد یوہبونہم کہو باللہ وہ جو اللہ کے شریک بناتے تھے شریک بناتے تھے اللہ سے جتنی محبت کے اب جتنے قسم کے لوگ جنہوں نے ند بنایا ہے وہ محبت میں بنایا ہے جب محبت میں آ کے انہوں نے اللہ کے ند بنائے اللہ کے شریک بنائے تو محبت میں آ کے شریک بنانے والا دو کام کر سکتا کہ ان اپنے معبودوں سے وہ چیز طلب کی جائے جو اللہ سے طلب کی جاتی ہے یا ان معبودین کا حکم اس طرح مانا جائے جس طرح اللہ کا مانا جاتا ہے اخبار روحبان ارباب مندو اللہ جہاں اللہ تائید نہ کرے اللہ کی کتاب تائید نہ کر رہی ہو پیغمبر کی سنت تائید نہ کر رہی ہو پھر ایسا حکم کو اگر صادر کرے مولوی پیر استاد شیخ وغیرہ وغیرہ اس کے حکم کو پھر ماننا یہ اس کو رب بنانا ہے اس نے ند بنایا ہے شرک پھر ربوبیت کی مشرق پھر ربوبیت وہی ہوگا جو کسی کا حکم بلا سند مانے اور اس پہ جم جائے ڈٹ جائے کہ چونکہ اس نے یہ کہہ دیا ہے میرے بزرگ نے کہہ دیا ہے میرے استاد نے کہہ دیا ہے میرے بادشاہ نے کہہ دیا ہے میرے وزیر نے کہہ دیا ہے میرے سردار نے کہہ دیا ہے صرف اسی وجہ سے اس کو مانے اور پھر اس پہ پکا ہو جائے ایسی شان تو اس حکم کی ہوتی ہے جو حکم اللہ دے یا اللہ کا رسول دے قسم کے حکم پہ جو کار بند ہو گیا ہے پابند ہو گیا ہے دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں یہ مشرق ہے اور مشرق پھر ربوبیت ہے اس نے اللہ کا ند بنایا نبی سے بھی محبت اس لیے رکھتے ہیں وہ اللہ کو اس کے ساتھ محبت ہے ورنہ براہ راست طبی طور طور پہ پہ عقلی محبت ان کی سخت ہوتی ہے تو ایک ولو یر الزین ہو یہ دھمکی آ گئی ان کو تخویف اخر گئی یر الزین یہ لو جو ہے یہ دو قسم بن سکتا ہے لو شرطیہ بھی اور لو وصلیہ بھی لو شرطیہ اگر بنایا جائے تو اس کا معنی یوں کریں گے لو شرطیہ اگر بنائیں گے تو اس کی جزا معذوف مانی جائے گی اس کی جزا معذوف مانی جائے گی لو یرزین ظالم اگر دیکھ لیں وہ ظالم لوگ اگر دیکھ لیں وہ ظالم لوگ اس عذاب کو جو عذاب ان کے لیے ظاہر کیا جائے لرا امرن فضی تو البتہ دیکھیں گے بہت گھبراہٹ ڈالنے والا معاملہ لو یر الزین ظالم اگر دیکھ لیں ظالم لوگ مشرق لوگ اس عذاب کو جو عذاب ان کے لیے ظاہر کیا جائے لراؤ امرن فضیعن یہ جزا ہو لرعو امرن فضیعن گھبرا دینے والا معاملہ ان کو نظر آئے گا اور اگر آپ لو وسلیہ بنائیں تو اس کا معنی یوں کریں لو ظالمو کاش کے سمجھے وہ ظالم لوگ اب را یرا کا معنی فہم ہوگا رویت بسری وہ بمنزل رویت معقول کے کریں گے رویت مانوی یعنی سمجھنا ہمارا بھی محاورہ ہے نا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب کیا سمجھتے نہیں ہیں آپ عام طور پہ رویت کو رویت مانوی پر معمول کیا جاتا ہے اب وسلیہ کا معنی کیا ہوگا ولو کاش کے سمجھیں وہ ظالم لوگ کب جس وقت دیکھیں وہ عذاب کو جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو کسی مصیبت کو جب بھی ان پہ مصیبت آتی ہے وہ عذاب ہے کاش کہ وہ سمجھیں وہ ظالم لوگ کب جس وقت وہ دیکھیں کسی مصیبت کو تو وہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ ان القوت للہ جمیا پھر انہیں پتہ چل جائے گا یقین ہو جائے گا مگر کاش کے یہ دیکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں کتنی بار ان کو ذلت دی گئی ہے کتنی بار ان کا ستیا ناس کیا گیا ہے ان کی جڑیں کاٹی گئی ہیں مگر انہوں نے سمجھا نہیں ساڈے پنجابی کا ایک ہے نا محاورہ فلانا لاندا ہے تے بجھدا نہیں لاندا ہے یعنی کھلے مار اس اسی ہے مگر سمجھے دا نہیں بھی کیوں لگ ہیں کھلے اس واسطے اللہ کریم بھی اس محاورے کے مطابق کہتے ہیں کاش کہ وہ سمجھیں ظالم لوگ جس وقت کے وہ دیکھیں کسی مصیبت کو تو معاملہ پھر ظاہر باہر ہو جاتا انہیں پتہ چل جاتا ان القوت للہ و ان اللہ شدید العذاب اللہ سخت مار دینے والا ہے اب اس کا بیان ہے اس کی تفصیل ہے کہ یہ دیکھیں گے کب تبر اللہ یہ عز یرونا سے متعلق ہے عز اس عز کا تعلق کس سے ہے یرونا دیکھیں گے کس وقت جس وقت بری ہو جائیں گے سردار لوگ ان لوگ لوگوں سے جو اتباؤ جو کوس کوس کرنے والے تھے پیچھے لگنے والے اتبا اندھی تکلید کرنے والے اتبا ان سے بیزار ہو جائیں گے کہیں گے ہمارا ان مریدوں سے کوئی تعلق ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہمارے پیچھے چلو ہم نے ان کو کوئی کلورا فارم سگایا تھا نشہ دیا تھا کہ تم بھی ہماری بات مانتے رہو آنکھیں میچ کے یہ خود چلتے رہے ہیں تو ان کو گناہ ہے ہمارا کیا قصور ہے ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے پیچھے آؤ تبرا بالکل بری ہو جائیں گے بیزار ہو جائیں گے کیوں بیزار ہو جائیں گے واؤ تالی لیا العذاب اس وقت دیکھ چکے ہوں گے لٹریشن کی مار کو کہ آج خیر نہیں اب عذاب عذاب الہی منڈلا رہا ہے دوسری وجہ و تقت ات الاسباب اور کٹ جائیں گے ان کے سارے کے سارے رابطے پہلے تو کیا کہتے تھے جی دیکھو نا جی ہم بھی اسی پارٹی کے ہیں تم بھی اسی پارٹی کے ہو ہم بھی وہ کیلا والے سرکار کے دربار کے کتے ہیں تم بھی اسی کے کتے ہو دیکھو نا جی ہم بھی اسی کے نام کی گیارہویں کھانے والے تم بھی ہم بھی اس پیر کے مرید ہیں تم بھی سارے رابطے تھے نا گھسلے تھے تقت بہم الاسواب ہر کسی کو نفسی نفسی ہوگی کٹ جائیں گے ان کے الاسباب سارے رابطے کٹ جائیں گے نا اس وقت پیروں کو اپنی جان کی پڑ جائے گی مریدوں کو اپنی جان کی پڑ جائے گی نس سے کتی آ جائے وہاں صورت یہ ہوتی ہے کہ جس شخص پہ حجت واضح ہو جائے پھر اس کے خلاف کرے تو اس پہ صادر ہوتا ہے اگر جب تک وہ مغالطہ میں رہے اس پہ حجت واضح نہ کی جا سکے دو بدو اس کے سامنے اس کو یہ جتنے شبہات ہیں حجتیں ہیں اس کی ساری زائل نہ کر دی جائیں اس وقت تک اس پہ فتویٰ لاگو نہیں ہوتا فتویٰ اس وقت آئے گا یسما کلام اللہ ان من المشرقین استجارک کا ہو ہو بالکل پکا ٹھکا مشرق ان عہدم من مشرقین تجارہ کا جو آپ کے پاس آ گیا ہے آپ کی امان میں فجر ہو آپ اس کو مہلت دیں کب تک حتہ یسما کلام اللہ حجت واضح آپ اس پہ کریں اللہ کی کلام کے ذریعے کیوں بسا اوقات بڑے سے بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی وہ اپنے طور پر اپنی دیانت امانت کے ساتھ تو وہ تحقیق کرتا ہے مگر اس کے باوجود شبہات اس کے دل میں کھٹکا رہ جاتا ہے اور یہ شبہات کوئی نئے نہیں بڑے بڑوں کو لاحق ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ احادیث تو پھری پڑی ہیں ایسے احوال اور واقعات سے خود قرآن مقدس جو کہتا ہے ان من قبل ضلال مبین تھے تو پکے مشرق کافر مگر تیرہ سال تک اللہ نے اللہ کے پیغمبر نے ان کو مشرق نہیں کہا جب حجت واضح ہو گئی قرآن کے دلائل فرمار کر دیے گئے پتہ چل گیا کہ اب صرف زد کی وجہ سے پارٹی کی وجہ سے گروہی زین کی وجہ سے یہ نہیں مانتے اس وقت حکم دیا کول یا ہو اس لیے حجت کا واضح کرنا ضروری ہے ہاں انہیں کے لیے تو کفر کا فتوا ہے او انہیں کے لیے تو فتوا کفر کا ہے آپ کو کہتے بابا ہم نہیں سنتے فتوا جو ہے نا اعتبار خان انہیں کے لیے جو کہتے ہیں ہم سنتے ہی نہیں ہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زد کی بنا پہ ہے مغالتا نہیں ہے جس آدمی کو مغالتا ہوتا ہے وہ دوسرے کی سنتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو اور جو کہتا ہے بابا تیری ہم ردو فی پیغمبروں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے خبردار ہم تیری بات سنتے ہی نہیں ان کے کافر ہونے میں تو شک کرنے والا بھی کافر ہے چاہے اعتبار خان ہو تو بات صاف ہے یہ بات اس کی ہو رہی ہے حتیٰ یسما کلام اللہ جس پہ آپ حجت واضح کر سکیں اور پھر حجت واضح ہونے کے بعد اگر وہ انکار کرے جو شخص سرے سے سننا چاہتا ہی نہیں انکار کر دیتا ہے کہ میں تیری انا بے ماں اور سل تم بے ہی کافر ہو اس کے کفر میں کیا شک ہے ہاں، ہاں۔ اچھا میرے تجربے میں تو یہ آیا ہے کہ تبلیغی جماعت موجود ہوتی ہے جب ہم جلسے سے بعض اوقات کرتے ہیں سارے کے سارے شرکت کرتے ہیں اور سر نیچے کر کے بیٹھے رہتے ہیں بلکہ بسا اوقات بعض ان کے بعد میں آ کے کہتے بھی ہیں مل کے کہ آپ نے سچ کہا ہے آپ کا تجربہ وہ ہوگا میرا تجربہ تو یہ ہے کہ جہاں کبھی کہیں وہ اجتماع ان کا ہوتا ہے اتفاقاً وہاں جلسہ بھی ہو جاتا ہے بڑے ذوق شوق سے سنتے ہیں ابھی آپ کے سامنے پچھلے سال جماعت تبلیغی یہاں آئی تھی چترال والے وہ بیٹھے رہے تھے یہاں پچھلے ٹائم ہم نے جب یہ درس دیا تھا ترجمہ پڑھ رہے تھے بعد میں انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور مجھے دعوت بھی دی کہ ہمارے چترال کے لیے آپ ضرور تاریخیں نکال لیں کی شیشیاں بھی مجھے دے گئے سارے برابر نہیں ہوتے کئی ہوتے ہیں الو کے چرخے وہ کرتے ہیں ساری انگلیاں برابر نہیں اچھا جی وہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ باقاعدہ مولوی تھے یہاں کے وہ قریشی ساتھی ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں چھ عالم تھے اور سارے کے سارے اپنی جماعت کو لے کر یہاں درس میں بیٹھے تھے اور اس دن مسئلہ بھی بڑا سخت بیان کیا تھا میں نے کیونکہ اس دن وہ حجرات شروع ہوئی تھی سمجھا جہاں ہے نا لا اسی کا ترجمہ کیا اور اس پہ پھر میں نے کہا تھا اگر ایک آدمی آواز بلند کرے نبی علیہ السلام کی قبر پر تو وہ ہوتا ہے کافر اور اگر دھیمی آواز سے کرے تو وہ سنتے نہیں ہے تو اس کے متعلق کون کافر ہوگا یہ دونوں کافر بنتے ہیں دھیمی آواز سے کہے اور پھر کہہ کے سنتے ہیں تو وہ نبی کو عالم الغیب سمجھتا ہے اور اونچی آواز سے اگر کہے علیہ علیہ رسول اللہ تو پھر نبی السلام قرآن مقدس کی بھی ادبی ہوتی ہے دونوں لحاظ سے کافر بنتے ہیں وہ بڑے خوش ہوئے تو معلوم ہو سارے برابر نہیں اس لیے مجموعی طور پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے بہرحال کئی لوگ ہوتے ہیں پھر ویسے تو ہر قسم کے لوگ بھی ہر جماعت میں ہوتے ہیں